تبصرہ یہ باب امید سے زیادہ طویل ہو گیا ہے لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پچھلے مباحث پر ایک آخری تبصرہ کر کے واضح کر دیا جائے کہ اسلامی قانون کے حیثیت سے مغربی قوانین پر ترجیح کا حق رکھتا ہے اگر گزشتہ اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں تو مباحث کو دوبارہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں صرف وجوہ ترجیح کی طرف اشارہ کافی ہے اولاً بین الملی قانون فی الحقیقت کوئی قانون ہی نہیں ہے وہ اپنے اصول و فروغ کے لحاظ سے کلیتاً سلطنتوں کی مرضی پر منحصر ہے وہ جس طرح چاہتی ہیں اپنے مسئلہ اور اغراض کے مطابق اس کو بناتی اور بدلتی ہیں اور جس چیز کو سب یا چند بڑی سلطنتیں پسند نہیں کرتیں وہ آخر الامر قانون میں شامل ہی نہیں رہ سکتی اس طرح دراصل قانون یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ حکومتوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے بلکہ حکومتیں خود یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ قانون کیا ہونا چاہیے بخلاف اس کے اسلام کا قانون صحیح مینوں میں ایک قانون ہے اس کو ایک بالا تر قوت نے وضع کیا ہے مسلمانوں کو اس میں حذف اور ترمیم کا کوئی حق نہیں دیا گیا وہ صرف اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو اسلام کے پیرو ہوں وہ اس کی بے چون و چراہ پابندی کریں اور جو اس کی پابندی نہ کریں وہ قانون شکن اور نافرمان قرار دیے جائیں اہل مغرب اگر اپنے بین الملی قانون کی خلاف ورزی کریں تو وہ سرے سے قانون ہی نہیں رہتا لیکن مسلمان اگر سب مل کر بھی اسلام کے خلاف عمل کریں تب بھی اسلامی قانون بجائے خود قانون رہتا ہے نمبر دو بین الملی قانون کا وہ شعبہ جس کو قانون جنگ کہا جاتا ہے اصل بین الملی قانون سے بھی زیادہ ناپائیدار اور ناقابل اعتماد ہے ضروریات جنگ سے اس کا ہر وقت تصادم ہوتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کو مغلوب کرتی رہتی ہیں پھر فوجی اور قانونی گروہوں کے اختلافات اس کو اور بھی زیادہ کمزور کر دیتے ہیں قانونی گروہ ایک چیز کو قانون میں داخل کرتا ہے اور فوجی گروہ اسے خارج کر دیتا ہے قانونی گروہ ایک مہذب قاعدہ وضع کرتا ہے اور فوجی گروہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور چونکہ عمل کی تمام قوتیں فوجی گروہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا قانون جنگ کتابوں میں ہی دھرا رہتا ہے اور اصلی قانون جنگ وہ ہوتا ہے جس کو فوجیں خود اپنے عمل سے میدان جنگ میں وضع کرتی ہیں اس کے مقابلے میں اسلام کا قانون جنگ پورے اسلامی قانون کی طرح ایک پختہ اور ناقابل تغیر قانون ہے اس میں جنگی ضروریات کی رعایت ملحوظ رکھ کر جو قواعد و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو اب کوئی نہیں بدل سکتا کسی اسلامی فوج یا جنرل کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم اور تنسیخ کرے یا اس کی کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بین الملی قانون جنگ کی بنیاد لڑنے والوں کی باہمی مفاہمت پر رکھی گئی ہے چند سلطنتیں آپس میں مل کر طے کر لیتی ہیں کہ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو فلاں فلاں قواعد کی پابندی کریں گے اس مفاہمت میں جو قوم شریک نہیں ہیں ان سے جنگ ہونے کی صورت میں اس قانون پر عمل نہیں ہوگا جو قومیں اس مفاہمت سے الگ ہو جائیں وہ بھی اس قانون کی حدود سے نکل جائیں گی اور انہیں مہذب قوموں کے مہذب سلوک کا استحقاق باقی نہیں رہے گا خود مفاہمت کے شرکا میں سے بھی اگر کوئی مفاہمت کی خلاف ورزی کرے تو باقی شرکاء کے لیے جائز ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے میں قوانین جنگ کو بالائے طاق رکھ دیں آخر العمر اس قانون شکنی سے خود قانون ہی بدل جاتا ہے اس طرح یہ قانون کسی اخلاقی فرض کے احساس پر قائم نہیں ہے بلکہ محض مبادلہ اور باہمی مراعات پر قائم ہے ایک فریق جنگ دوسرے فریق جنگ سے اس لیے مہذب سلوک نہیں کرتا کہ اسے بذات خود ایسا کرنا چاہیے بلکہ اس شرط کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ مہذب سلوک کیا گیا تو وہ بھی مہذب سلوک کرے گا اور اگر نہ کیا گیا تو نہیں کرے گا اسلامی قانون اس مفاہمت پر قائم نہیں ہے اس نے جو ضوابط مقرر کیے ہیں ان کی پابندی مسلمانوں پر ہر حال میں واجب ہے خواہ غیر مسلم اس کے معاوضے میں ان کے ساتھ مہذب سلوک کریں یا نہ کریں اسلامی قانون کسی مسلمان کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کسی حال میں ان کی پابندی سے بری ذمہ ہو جائے جس سے مسلمان رہنا ہے اس کو بہرحال اس قانون کی سیادت تسلیم کرنی ہے چوتھا پوائنٹ مغرب کے مہذب قوانین کو وجود میں آئے آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے حالانکہ اسلامی قانون ساڑھے تیرہ سو برس سے دنیا میں تہذیب کا علم بلند کیے ہوئے ہے اتنے بڑے تفاوت زمانہ کے باوجود جہاں تک اصول کا تعلق ہے مغربی قانون نے اسلامی قانون پر ایک حرف کا اضافہ نہیں کیا ہے رہے فرو تو ان میں بھی ان عملی جزیات کو مستثنا کر کے جن کا تعلق ہر زمانے کے وقتی حالات سے ہے اسلامی قانون سے مغربی قانون کسی طرح بڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ اکثر پہلوؤں سے اسلام اب بھی مغربی قانون کے مقابلے میں فوقیت رکھتا ہے پانچواں پوائنٹ مغربی تہذیب نے انسان کو چند عملی قوانین کا پابند بنا کر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اپنی قوت کو جہاں چاہے اور جس غرض کے لیے چاہے استعمال کر دے اور وہ اس سے صرف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جب کسی کو مارے تو فلاں طریقوں سے مارے اور فلاں طریقوں سے نہ مارے باقی رہا یہ سوال کہ کس غرض کے لیے مارے اور کس غرض کے لیے نہ مارے اس سے وہ کوئی تعرض نہیں کرتی جہاں تک ان مہذب قوموں کا عمل بتاتا ہے اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مغربی تہذیب ملک گیری توسیع تجارت حصول مال و جاہ جہانگیرانہ لوٹ مار غرض تمام حیوانی خواہشات کے لیے جنگ کرنا جائز رکھتی ہے بخلاف اس کے اسلام اپنے پیروؤں کو صرف لڑنے کے مہذب طریقوں ہی کا پابند نہیں بناتا بلکہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں فلاں مقاصد کے لیے تم جنگ کر سکتے ہو اور فلاں مقاصد کے لیے نہیں کر سکتے اس مسئلے کو اس نے انسان کی اپنی ذاتی پسند پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کو مخصوص اخلاقی حدود کا پابند بنا دیا ہے جن سے نکلنے کا اس کو حق نہیں دیا یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر اسلام کا قانون جنگ مغرب کے قانون کے مقابلے میں زیادہ صحیح زیادہ مفید زیادہ مقبول اور زیادہ مضبوط ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مغرب کے معاملے میں تو تم مغربی قوموں کے عمل کو دیکھتے ہو مگر اسلام کے معاملے میں مسلمانوں کے عمل کو نہیں دیکھتے بلکہ محض اسلامی قانون کو دیکھتے ہو لیکن گزشتہ مباحث کو بغور دیکھنے سے یہ اعتراض خود بخود رفع ہو جاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ اسلامی قانون اور مسلمانوں کا عمل دو بالکل الگ چیزیں ہیں قانون سازی میں مسلمانوں کے عمل کو بلکہ ان کی مرضی کو بھی کوئی دخل نہیں ہے اس لیے جب قانون کے حسن و قباہ پر بحث ہو تو عمل کا سوال قدرتی طور پر خارج از بحث ہونا چاہیے برعکس اس کے مغربی قانون اور مغربی قوموں کا عمل دو مختلف چیزیں نہیں ہیں قانون سازی میں ان قوموں کی مرضی کو ہی نہیں بلکہ ان کے عمل کو بھی خاص دخل حاصل ہے اوپر یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جہاں تک قانون جنگ کا تعلق ہے مغربی قوموں کا عمل آگے آگے چلتا ہے اور قانون کو اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے اس لیے ہم مغرب کے معاملے میں ان کے عمل کو دیکھنے پر مجبور ہیں ختم شد